تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد معزز بھائیوں لگاتار دو جمعہ سے میں آپ لوگوں کے سامنے تبرک کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں پہلے خطبے میں تبرک کے کچھ اہم اصول اور ضابطے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا دوسرے خطبے میں جو ناجائز تبرک ہے کیونکہ تبرک کی دو قسمیں ایک جائز تبرک اور ایک ناجائز تبرک ناجائز تبرک کیا ہے اس پر گزشتہ خطبے میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کی تھی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ناجائز تبرک ہوا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے تبرک برکت نہ رکھا ہو انسان اس سے برکت کی امید رکھے یا نمبر دو اللہ نے برکت تو رکھی ہے لیکن اس سے برکت کا طریقہ اللہ رب العالمین نے جو کہ نبی کو بتایا ہے یا ہمارے نبی نے جس طریقے کو اپنایا اس سے برکت لینے کا اس برکت کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اپنانا یہ بھی ناجائز تبرک ہو جاتا ہے یہ بھی ناجائز تبرک اگرچہ اس کے اندر برکت ہے اس چیز کے اندر فائدہ ہے لیکن آپ نے وہ طریقہ نہیں اپنایا جو طریقہ وہی سے ثابت ہے جو طریقہ سلم صالحین سے ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اس طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ آپ نے اپنایا تو اس سے آپ کو برکت نہیں ملے گی فائدہ نہیں ملے گا اس پر میں نے گفتگو کی تھی آج جو تبرک کی دوسری قسم ہے جائز اس پر ہم گفتگو کریں گے اور یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو بیان کرتے ہیں یعنی جو چیز جائز ہے جو چیز ناجائز ہے یہ نہیں کہ تبرک کے نام پر ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری گمراہیاں اور عقیدے کے اندر بگاڑ مرحج کے اندر بگاڑ یہ تبرک کے صحیح معنی مفہوم کو نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے یہاں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر طرح کے تبرک کا ہم انکار کر دیں یہ عدل اور انصاف نہیں ہے عدل و انصاف یہ ہے کہ تبرک دو طرح کا ہوتا ہے ایک تبرک جائز اور ایک تبرک ناجائز تو ہماری جو سلب کی نقش قدم پر چلنے والی جماعت ہے ہماری یہ پہچان ہے کہ ہم ماں لہو و ماں علیہ دونوں بیان کرتے ہیں یہ کہ نہیں کہ بھائی تبرک کے جیسے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے تو ہم تبرک ہی کا انکار کر دیں تبرک کو نہ مانے کہ تبرک اسلام کے اندر ہی نہیں ایسا نہیں ہے ہے تبرک لیکن گمراہی کی وجہ یہ ہے تبرک کا صحیح معنی اور مفہوم لوگوں نہیں سمجھا اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر صحابہ صلب صارین کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اپنانے کی وجہ سے لوگوں کے اندر تبرک جو ایک جائز چیز ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر گمراہی پیدا ہو گئی اس کے معنی اور مفہوم کو نہ جاننے کی وجہ سے تو ایک تبرک ہے جائز مشروع تبرک اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے ہم ان چیزوں سے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ صرف ذرائع اور اسباب ہیں دینے والا اللہ رب العالمین ہے فائدہ دینے والا برکت دینے والا اللہ رب العالمین ہے اور اس چیز کو نبی کے طریقے پر ہم استعمال کریں اس کو جائز تبرک کہا جاتا ہے بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں قرآن کے اندر بھی حدیثوں کے اندر بھی کہ اللہ رب العالمین ان کے اندر برکت رکھی ہے قرآن بابرکت ہے شروع سے لے کر کے آخر تک بابرکت ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے حد اللہ عالمین ہے رحمۃ اللہ عالمین ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ساری برکتیں رکھی ہیں پوری ہدایت ہے اس کے اندر یہ بابرکت کتاب ہے لیکن برکت کیسے آپ کو ملے گی جب آپ اس کو پڑھیں گے اس کی تلاوت کریں گے اس کے اوپر عمل کریں گے تب آپ کو اس کے اندر سے برکت ملے گی برکت اس سے نہیں ملے گی کہ آپ اس کو لکھ کر کے گلے میں لٹکاتے پھریں یہ طریقہ ہمارے بھی ثابت نہیں ہے لہذا قرآن بابرکت ہے قرآن اللہ البر نے شفا رکھا ہے لہذا وہی طریقہ اپنائیں گے جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے اس طریقے سے آپ دیکھیے نماز با جماعت کے اندر برکت ہے انسان نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اور جماعت کے ساتھ انسان نماز پڑھتا ہے اس کو انسان اجر اور ثواب زیادہ دیتا ہے اس کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے نماز با جماعت کے اندر ایسے آپ دیکھیے امبیا کرام کی ذات کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی تھی اللہ رب العامین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ علی مبارکن ائی کن میں نے پہلے خطبے کے اندر اس آیت کو غلط پڑھ دیا تھا وہ علی مبارکن ما کن پڑھ دیا تھا ہمارے ایک ساتھی ہیں جنہوں نے میرا خطبہ سنا انہوں نے مجھے کہ ہمارے متعمین ہیں انہوں نے کہا کہ شیخ آپ نے آیت غلط پڑھی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری رہنمائی کی یہ قرآن کی آیت ہو جالی مبارکن ائی نما کن اللہ رب العامن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ رب العامن نے مجھے بابرکت بنایا جب میں جہاں میں کہیں بھی رہوں اللہ رب العالمین نے میرے اندر برکت رکھی ہے اور یہ برکت تمام انبیاء کرام کے اندر تھی حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک اللہ رب العالمین انبیاء کرام کی ذات کے اندر برکت رکھی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بابرکت تھی اور آپ کی برکت کی دو طرح تھی دو حیثیت تھی ایک مانوی برکت مانوی برکت یہ ہے کہ جو آپ پر ایمان لائے گا آپ کی سنتوں پر عمل کرے گا آپ کو امام برحق امام امام امام مانے گا آپ کی سنتوں کے سامنے دوسرے سارے لوگوں کے اقوال اور فرمودات کو چھوڑ دے گا آپ کو آخری نبی مانے گا آپ کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق زندگی گزارے گا ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات کو بابرکت بنا دیا جو ان پر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے محفوظ رکھے گا اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا اس سے بڑی برکت کیا ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت کا حقدار بن جائے یہ جنت کا حقدار بننے کے لیے آپ پر ایمان لانا ضروری ہے سچا ایمان ایسا ایمان جو انسان کو آپ کی سنتوں پر عمل کرنے پر قانے کرے اس طریقے سے ایمان لانا ضروری ہے یہ آپ کی مانوی برکت ہے اور آپ کی دوسری جو برکت تھی وہ حصی برکت تھی حصی برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمی نے آپ کی ذات کے اندر برکت رکھی تھی اور اس کی تین شکل یا تین چیزیں تھیں نمبر ایک اللہ رب العالمین نے آپ کے اعضا میں آپ کے ہاتھ پاؤں میں اور اس طریقے سے آپ کے ناخون میں اور اس طریقے سے آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی تھی یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر برکت رکھی تھی تمام بیاہ کرام کے بارے میں چیز موجود تھی لوگ آپ کے پاس آتے تھے پانی لے کر کے اپنا ہاتھ ڈال دیتے تھے لوگ اس پانی کو پیتے تھے اللہ ابین اپنے فضل سے ان کو شفا دے دیا کرتا تھا اللہ رب نے یہ برکت آپ کی ذات کے اندر رکھی تھی دوسری برکت یہ تھی کہ آپ کے جسم مبارک سے نکلنے والی پانچ چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی تھی آپ کے ناخون کے اندر آپ کے پسینے میں آپ کے جو ہے تھوک اور بلغم کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی تھی اس کے اندر برکت رکھی تھی اسے جب آپ بال کٹواتے تھے صحابہ کرام آپ کا بال لینے کے لیے دوڑ پڑتے تھے آپ جب وضو کرتے جب وضو پانی بچ جاتا تو اس پانی کو لینے کے لیے صاحب کرام دوڑ پڑتے تھے ناخن کاٹتے تھے ناخن لوگ لے لیتے تھے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر برکت رکھی تھی اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی تھی یہ دوسری چیز تھی تیسری چیز یہ تھی کہ آپ جس چیز کو استعمال کر لیتے تھے اس کے اندر بھی برکت آ جاتی تھی آپ نے اصا استعمال کیا پکڑا اصا کے اندر برکت آ گئی آپ نے انگوٹھی استعمال کی انگوٹھی کے اندر برکت آ گئی اس طریقے سے آپ لکڑی پکڑی لکڑی کے اندر برکت آ گئی جس چیزوں کو آپ استعمال کرتے تھے اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت دے دیتا تھا آپ جن برتنوں میں کھاتے تھے ان برتنوں کے اندر برکت آ جاتی تھی آپ جو کپڑے پہنتے تھے ان کپڑوں کے اندر برکت آ جاتی تھی یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر یہ چیز رکھی تھی اور یہ چیز انبیاء کرام کے ساتھ خاص تھی یہ چیز اللہ رب العالمین نے انبیاء کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں رکھا حتیٰ کہ صحابہ کرام جو انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچے مقام پر ہیں اس کائنات کے کے اندر اندر ان بھی یہ برکت نہیں تھی دنیا میں کوئی ایسا نہیں گزرا ہے جس کی ذات کے اندر اللہ رب نے برکت ہو سکتی ہے کسی کے اندر مانوی برکت یہ ہے کہ آپ کی ذات سے آپ کے علاقے میں فائدہ پہنچے لوگوں کو آپ نے لوگوں کو توحید کے دعوت دیا لوگوں کو شرک سے روکا بدعت اور خرافات سے روکا جو سنتیں مردہ تھیں ان سنتوں کو آپ نے زندہ کیا اور آپ نے لوگوں کو توحید و سنت کی طرف دعوت دی صلب صالحین صحابہ تعبین اور طبع تعبین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے آپ نے دعوت دی لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبے کہا قبول کیا اس کی وجہ سے دنیا کے اندر برکت ہوتی ہے یہ مانوی برکت یہ چیز موجود ہے اس ملک کے امام محمد عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ آپ سب لوگوں کا نام صلاح ہوگا جس کی وجہ سے لوگ ہمیں وہاں بھی کہتے ہیں ان کی ذات کے اندر اللہ حکرام نے مانوی برکت رکھی آج پوری دنیا میں جہاں بھی توحید سنت کا غلغلہ آپ کو سنائی دیتا ہے اس کے پیچھے اس مملکت سعودی عرب کا اور محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا ہاتھ اور نتیجہ ہے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی یہ وہی ملک ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر شرک کا بازار گرم تھا لوگ درختوں کو پوچھتے تھے پتھروں کو پوچھتے تھے غاروں کو پوچھتے تھے درختوں کے پاس جا کر کے شرم گاہ کو اپنی عورتیں درختوں پر لگاتی تھیں اور سمجھتی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمیں اولاد ملتی ہے اتنا شرک موجود تھا لوگوں کے اندر گاروں کے اندر جا کر کے لوگ زناکاریاں کرتے تھے اور سمجھتے تھے اس گار میں آنے کی کی کرنے وجہ سے ہم کو جو ہے یہ اولاد ملتی ہے اتنے برے عقیدے تھے اللہ نے ان تمام برے عقیدے کو اپنے فضل سے اور محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت توحید سنت کے نتیجے میں ان تمام چیزوں کو ختم کیا آج ان کی معنوی برکت کے آثار پوری دنیا کے اندر نظر آتے تو یہ معنوی برکت جو انسان موحد ہے متقی ہے صحابہ اور اللہ علیہ کے نقشے قدم پر چلنے والا ہے اس کے ذریعے صلی اللہ مانوی برکت کسی بھی علاقے کے اندر رکھ سکتا ہے تو معنوی برکت ہو سکتی ہے لوگوں کے اندر لیکن کسی کی ذات کے اندر برکت یہ انبیاء کے علاوہ کسی کی چیز ساتھ نہیں تھی صحابہ کرام خرفائے راجدین کتنے اونچے مقام پر فائز ہیں اللہ ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا کہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے لیکن اس کے باوجود یہ برکت کسی کے اندر نہیں تھی نہ ان کے ناخون میں نہ ان کے ہاتھ میں نہ ان کے استعمال شدہ چیزوں کے اندر نہ ان کے تھوک تھوک اور بلغم میں نہ ان کے پسینے میں نہ ان کے قلم اور ان کے امامے اور کپڑوں کے اندر یہ کوئی برکت نہیں تھی اگر آج یہ کوئی برکت سمجھتا ہے کسی ولی کسی بولوی اور کسی پیر اور کسی فقیر کے بارے میں تو میرے بھائیوں وہ شرک کا ارتکاب کرتا یاد رکھ لیجیے اس بات کو یہ شرک چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے اللہ رب العامی اس کے اندر برکت نہیں رکھی جس میں اللہ رب العامی نے برکت نہ رکھی ہو جس میں جس کو اللہ نے سبب نہ بنایا ہو اگر آپ اس کو سبب بنائیں کہ شرک کہلاتا ہے یہ چھوٹا شرک بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی شرک ہو سکتا ہے اس لیے یہ بہت خطرناک بہت اہم بات ہے میرے بھائی آج امت مسلمان کی اکثریت اسی کے اندر شکار ہے ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے کوئی پیر اور کوئی مولوی آتا ہے اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرتے ہیں یا اس طریقے سے وہ امامہ اور رسی پھینکتا ہے امام کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا رسی کو اور رسی کا دوسرا سرا آخر میں ہوتا ہے لوگ رسیوں کو پکڑے ہوتے ہیں اور کہتے میں فلاں امام کے اوپر فلاں مولوی کے اوپر اس کے ذریعے سے برکت بیعت کرتا ہوں اور لوگ اس کے ذریعے سے بیعت برکت لیتے یہ حرام ہے میرے بھائیوں یہ ناجائز ہے شرک ہے یہ اللہ رب نے رسیوں کو برکت کا ذریعہ نہیں بنایا ہے اللہ نے چیزوں کو برکت کا ذریعہ نہیں بنایا ہے لہذا یہ برکت نہیں ہے یہ حرام ہے شریعت کے اندر یہ ناجائز ہے آج یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے مولوی اور پیر فقیر کو لوگ برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں لوگ ان کو چومتے ہیں چاٹتے ہیں اپنے سینے پر ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کے ملتے ہیں کسی کا ادب اور احترام اس کی پیشانی کو چومنا یہ الگ بات ہے جیسے کوئی اپنے ماں کی پیشانی کو چومتا ہے باپ کی پیشانی کو چومتا ہے کوئی عالم دین ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اصلاح ہو رہی ہے سنت کا احیاء ہو رہا ہے بدعت اور خرافات ختم ہو رہی ہے ایسے شخص کی پیشانی کو انسان چوم سکتا ہے ادب اور احترام کے طور پر لیکن اس طور پر نہیں کہ پیشانی چومیں گے تو برکت ہو جائے گی ان کا علم میرے سینے کے اندر آ جائے گا یہ مجھے فائدہ اور برکت ہو جائے گی ایسا نہیں ہے اگر یہ کوئی سوچتا ہے حرام کام کا انتخاب کرتا ہے یہ حرام چیز ہے میرے بھائی یہ اللہ رب العامی نے کسی کی ذات کے اندر برکت یہ امبیا کرام کے ساتھ خاص ہے اللہ رب العامی نے کسی اور کے اندر یہ چیز برکت نہیں رکھی ہے تو امبیا کرام کی بھی ذات بابرکت تھی اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ہمارے نبی نے جن جن چیزوں کو استعمال کیا آج دنیا کے اندر ان میں سے کسی بھی چیز کا وجود نہیں ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں ہمارے معاشرے میں اللہ کے رسول کے بال لوگ دکھاتے ہیں پیسے اینٹتے ہیں لوگ کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کے بال ہیں اور ہر سال بڑا بھی ہوتا رہتا ہے سال میں ایک مرتبہ باقاعدہ دکھایا جاتا ہے لوگ دور دراز سے آتے ہیں اس بال کو دیکھنے کے لیے یہ سب حرام ہے میرے بھائیوں جو بال کہا جاتا ہے کہ نبی کبال نبی کبال ہے ہی نہیں ہے وہ اللہ کے سر کے تعلق جو بھی دنیا کے اندر چیزیں موجود تھیں سب اللہ رب العالمین نے ختم کر دی جو انگوٹھی تھی وہ بھی کسی کنویں کے اندر گر گئی لوگوں کو پتہ نہیں چلا جو اصاب استعمال کرتے تھے حسب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خبر کے اندر رکھ دیا گیا تھا اس طریقے سے اور جو چیزیں آپ استعمال کرتے تھے وہ تمام چیزیں مورخین میں اور اس طریقے سے تاریخ دانوں نے بیان کیا ہے کہ جو بھی چیزیں ہمارے نبی کی طرف آج منسوخ کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز نبی کی طرف نہیں پہنچتی ہے اس کی نسبت ترکیا کی میوزیم بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں لو جا کر کے اس کو دیکھتے ہیں چومتے ہیں اور چاٹتے ہیں کہتے ہیں نبی کی ساری چیزیں سب جھوٹ ہے میرے بھائی ترکیا ہی کے مورخین نے بیان کیا ہے اور دیگر علماء نے بیان کیا اور اس دور کے عظیم مجد امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ نبی کے ساتھ جو بھی چیزیں منسوخ تھی ہمارے نبی کے ساتھ جو بھی چیزیں ہمارے نبی نے استعمال کیا آج ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا دنیا میں وجود نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ چیز اللہ کے سر کی ذات کی طرف منصوب ہے یہ نبی کے ناخن نبی کے بال یہ نبی کے کھڑاؤں یہ نبی کے چپل یہ نبی کے کپڑے نبی کے برتن اگر یہ کوئی کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے وہ سراسر جھوٹ کہتا ہے وہ وہ اور ایسا کون کرتا ہے وہ جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہے جن کے منہج کے اندر خرابی جو اہل بدات وہی ایسا کرتے ہیں اگر انسان کے پاس عقیدہ نہ ہو انسان کے پاس عمل نہ ہو نبی پر ایمان نہ ہو ایمان خالص نہ ہو تو نبی کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی ان چیزوں کو پکڑنے کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے سر کو لوگ اپنی آنکھوں دیکھتے تھے مکہ کے مشرقین اور منافقین اپنی آنکھوں دیکھتے تھے مسافہ کرتے تھے آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس لیے ان تمام چیزوں سے فائدہ لینے کے لیے ایمان ضروری ہے امال صالحہ ضروری ایمان ایمان صالحہ ہوگا تب انسان کو فائدہ ہوگا کوئی بال کو دیکھ کر کے پکڑ کر کے جنت کے اندر نہیں چلا جائے گا نبی کی ذات کو پکڑ کر کے کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا اگر اس کا ایمان نہیں ہے ایمان اور امال صالحہ نہیں ہے تو آپ کی طرف جو چیزیں منسوب ہیں کیا ان کو دیکھنے سے انسان جنت کے اندر چلا جائے گا لوگ اس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں لوگ اس کے لیے سفر کرتے ہیں ڈنڈے بھی کھاتے ہیں لوگ ڈنڈے بھی کھاتے ہیں لوگ اس کے لیے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نبی کے بال کا دیدار کر لیا اور یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی بہت بڑی نیکی ہمارے لیے ہو گئی جبکہ وہ بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں ہے وہ بال لوگوں نے جھوٹ میں نبی کی طرف منسوخ کر دیا ہے ہمارے یہاں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو پانی نکلتا ہے اس پانی کا جو ہے سوتا زمزم سے ملا ہوا ہے سعودی عرب اتنا پیسہ خرچ کرتی ہے مکہ سے پانی لانے کے لیے مدینے میں اور وہ سوتا مدینے کے اندر نہیں نکلا اور وہ سوتا جا کر کے ہمارے ملک کے اندر نکل جاتا ہے سوچنے کی بات ہی یہ سب لوگ خرافات کا شکار ہیں لوگ نبی کی عقیدت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس نہیں میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں اس طرح کی باتیں کرنا سب غلط چیزیں ہیں یہ یہ ساری چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے ہمارے ملکوں کے اندر بہت سارے ملکوں کے اندر جنتی دروازے بنے ہوئے ہیں جنتی دروازے اس جنتی دروازے سے لوگ داخل ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر چلے گئے جنت کا دروازہ دنیا کے اندر ایمان اور امال صالحہ ہے یہ اس ایمان اور عمل صالحہ کی بنا پر انسان جنت کے اندر جائے گا اگر کوئی مکے کے اندر خانے کعبہ کے اندر بھی مر جائے اور اس کا اگر ایمان اور عملے صالح نہیں ہے توحید اور سنت پر نہیں ہے شرک اور بدعت کرنے والا چاہے کتنی نمازوں کا پابند ہو تحجد کا پابند ہو جنت کے اندر نہیں جائے گا چاہے وہ خانہ کعبہ کے اندر اس کی وفات ہوگی اور ہمارے ملک میں دروازے میں داخل ہونے سے انسان جنت کے اندر چلا جائے گا جنت کا دروازہ اگر ہوتا تو مکے کے اندر ہوتا مدینے کے اندر ہوتا ہمارے ملکوں کے اندر جو بدعت اور خرافات اور شرک کرتے ہیں وہ جنت کے دروازے جہنم کے دروازے ہیں جنت کے دروازے پر جائیں گے فرشتے آپ کے استعمال کریں گے اہل وسلم مرحبا کہیں گے اور آپ کو سلام کریں گے یہاں جنت دروازوں پر جانے سے لوگوں کو مار ملتی ہے پولیس جو ہے لاٹھی چارج کرتی ہے یہاں پر یہ جہنم کے دروازے پر سزا ملے گی جنت کے دروازوں پر لوگوں کو سزا نہیں ملتی عبرت اور نصیحت ہے لوگوں کے لیے لیکن اس کے باوجود لوگوں کی آنکھیں بند ہیں لوگ نہیں سمجھتے عقیدت کی وجہ سے تو یہ میرے بھائیوں کسی کی ذات کے اندر برکت اللہ رب العامین نے انبیاء کے علاوہ کسی کے اندر نہیں رکھی تھی اگر یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ حرام عقیدہ ناجائز عقیدہ اللہ نے اور بھی چیزیں جن کے اندر برکت رکھی ہے کھانے پانی پینے کی چیزوں میں زمزم کے پانی میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے کھجور میں اللہ نے برکت رکھی ہے زیتون کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے انجیر کے اندر اللہ رامی نے برکت رکھی ہے کلونجی کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے یہ ساری چیزیں حدیثوں کے اندر ثابت شدہ دودھ کے اندر برکت رکھی ہے اللہ رب العامی نے بکری کے اندر برکت ہے گھوڑے کے اندر برکت ہے وہ گھوڑا جو جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں رائے کے لیے استعمال کیا جائے اس کے اندر اللہ رب الامی نے برکت رکھی ہے تو یہ ساری چیزیں حادی ثابت شدہ ہے اس میں ایک ہوتا ہے سرما اس سرما لگانے میں برکت رکھی ہے اللہ کے قدیز اس سے آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے اس سے آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے اللہ رب نے اس کے اندر برکت رکھی ہے لیکن اس کو استعمال کریں گے تب آپ کی آنکھ کی روشنی تیز ہوگی یعنی گھر میں لا کر کے رکھ لو سمجھو کہ ہمارے اندر برکت آ گئی نہیں ایسا نہیں ہے یہ طریقہ نہیں نبی اس کو استعمال کرتے تھے سابق کرام اس کو استعمال کرتے تھے تو استعمال کریں گے آنکھ میں لگائیں گے تب انسان کو اس کے اندر جو ہے برکت ملے گی تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العامی نے برکت رکھی ہے اور حدیثوں کے اندر چیزیں بیان کی گئی اور میں نے بتایا تھا کہ برکت کس چیز کے اندر ہے اور کس چیز کے اندر نہیں ہے اس کے جاننے کا واحد طریقہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے ہم سنت رسول سے جانیں گے اگر حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اس کے اندر برکت ہے فائدہ ہے تو اس کے اندر برکت اور فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ چاہے گا دے گا نہیں چاہے گا تو اللہ تعالیٰ برکت کو چھین بھی سکتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے وہیں اللہ رب العالمین چھین بھی سکتا ہے دواؤں میں اللہ رب نے شفا رکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو شفا کو چھین لے شفا دینے والا اللہ رب العالمی یہ صرف ذریعہ ہے میرے بھائی یہ صرف اسباب ہیں اور یہ اصل نہیں اصل دینے والا اللہ رب العالمی آپ اجوا کھجور کھاتے ہیں اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے شفا رکھا ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ اس کو کھائیں اللہ رب العالمین آپ کو شفا نہ دے ہو سکتا ہے ممکن ہے اللہ رب العالمین نے شفا آپ کے لیے اس کے اندر چھین رکھا ہو جیسے دواؤں کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے لیکن ہر انسان کو ہر دوا کھانے سے برکت نہیں ملتی شفا نہیں ملتی اللہ رب العامن نے آپ کے لیے شفا نہیں رکھا آپ کوئی اور دوا استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ اس دوا کے ذریعے سے آپ کو شفا دے گا تو یہ صرف ذرائع اور اسباب ہیں اصل دینے والا اللہ رب العالمی تو جن چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے اس میں ہم برکت کے قائل ہیں اور مانتے ہیں کہ برکت ہے اس کے اندر فائدہ ہے اس کے اندر ادر و ثباب اس کے اندر ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس کو استعمال کرے نمبر دو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو استعمال کرے گا تب انسان کو اس کے اندر شفا و برکت ملے گی اگر وہ نیا طریقہ اپنائے گا نیا طریقہ ایجاد کرے گا اسی کو دین کے اندر بدعت کہا جاتا ہے اور یہ چیز حرام ہوگی ناجائز ہوگی اور اس سے انسان کو برکت اور شفا اور فائدہ نہیں ملے گا تو یہ دو شرطیں ہیں میرے بھائیوں اور تیسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ صرف ذرائع اور اسباب ہیں دینے والا اللہ رب القبین ہو سکتا ہے یہ چیز پائی جائے لیکن آپ کو اس کا نتیجہ نہ ملے ہو سکتا ہے آپ کو اس کے استعمال کرنے سے فائدہ نہ پہنچے اللہ رب العالمین جاننے والا تو جائز تبرک بھی ہے شریعت کے اندر لیکن وہی تبرک جائز ہے جو طریقہ نبی کے جو نبی کے طریقے پر استعمال کیا جائے گا اور جن چیزوں کے بارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر کہا گیا ہے کہ اس کے اندر برکت رکھی گئی تو یہ میرے بھائی تبرک کا موضوع تھا جو بڑی وقت کی ضرورت تھی ہمارے ہاں اسی اس مسئلے کو لے کر کے بہت زیادہ لوگ گمراہی کا شکار ہیں بدعقیدگی کا شکار ہیں کفر اور شرک ان کے یہاں بدتیں پائی جاتی اس کی وجہ سے اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کے اوپر بھی آپ کی رہنمائی کی جائے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ البراہین ہمیں ہر طرح کے شرک اور بدعت اور خرافات سے محفوظ رکھے ہمیں اللہ ابراہین جو اصطلاحات ہیں دین کی شرعی اصطلاحات ہیں ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے یہ بہت ضروری میرے بھائی کہ دین کو اور کتاب اللہ کو سنت رسول کو صحابہ تعبین طب تعبین کے فہم کے مطابق سمجھ رہا ہے جیسے انہوں نے سمجھا ویسے سمجھنا ہمیں اگر اس میں ہم نئی چیز کو اگر ہم اس کو اندر کوئی نئی چیز لے کر کے آئیں گے تو میرے بھائیوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا ہم صحاب کرام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم سے ہم ہمارے لیے حکم دیا گیا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہی کے راستے کے اندر بھلائی رکھی ہے انہی کے راستے پر چلنے میں جنت کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے لہذا دین کو کتاب اللہ اور سنت رسول کو صلب صالحین صحابہ تعبین طب تعبین کے مطابق ہمیں سمجھنا ہے کوئی نئی سوچ لے کر کے نہیں آنا ہے کوئی نئی فکر لے کر کے نہیں آنا قرآن کی اور حدیث کی کوئی نئی تعویل کوئی نیا معنیٰ نہیں بیان کیا جائے گا جو صحابہ نے نہ بیان کیا ہو یہی گمراہی ہے میرے بھائیوں اس لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو صلب صالین کے فہم کے مطابق سمجھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیامین بارک اللہ علیہ ولکم فرقان عدیم ونافان ویاکم بلایات ذکر حکیم ان تعالیٰ جواد الکریم الکمبر الرف الرحیم